عشق کے رنگ میرے یار رنگ میں رنگ جائیں جب وار کبل تیر غلاموں اسرار تیرے تیرے پتوں سی کو سنائے شن اپنے رنگ جائیں جب سل تین غلاموں پہ موسیدار کرے تیر

ہاں نبو اور ہم سے گنگا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار نا

آپ کے ذکر میں گئے نغم سرا سارے عرب نغم نگاران شوکت الفاظ و و عطب عظمت قلم بلی پانے گادان ادم شوق ادب ازم تاز کلم بلری شب مطاب ستارے ملکوں من و جنا جن کی نواؤں میں درودوں کا حصار کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ کے پاپوں بنو بلوچیوں کے پنجابی کی سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زبان نہیں کوئی سروکار رنگ میں رنگ جائے مغاجر ہو کے پختون بلوچی ہو کے پنجابی کے گجراتی کے منگو کے ہندی ہو کے سندھی ہو کے بنگالی کے سندھی کسی خطے کے قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار جمائے عشق کے جو پہن لیتا ہر بار کو وہ پھول بنا لیتا دنیا کو جھکا لیتا کرتا زمانے کو محبت کا شکار عشق کے رنگ بے رنگ جاؤ میرے یار رفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا اشن من آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں وہ احسن اشن کلم ترفت عيني یا رسول اللہ آپ جیسا حسین آج تک میری آنکھ نے دیکھا بھی نہیں وہ اجمل کا لمبا جیسا جمیل جمی والا آج تک کسی ماں میں جنا ہی نہیں من کل عیب آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے قد پلی کما تشاؤ حتیٰ کہ جیسا آپ چاہتے تھے ویسے آپ کو پیدا کیا گیا پڑنا پڑنا پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں اج کیوں اداس گھنیری جی لو لو وچ شوق چنگیری اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں اس صورت نو میں جانا کا جانا جان جہانا کا سجنا کا رشانہ کا سب جانا شانہ چند بڑھیا بدلا شانی مٹھ چھن کے نورانی کالی لانا اپنی مستانی

ڈاکٹر اقبال کہتا ہے ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنے دہر ہے کلیوں کا بھی نہ ہو ارے خیمہ کا سارا اسی نام سے ہے نبن ہر ہر تب شام اسی نام سے ہے محمد بابا تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا تیرے وار والا چوری چوری محبوب کی آمد مدینہ کل جب محبوب تشریف لائے قبیلہ بنو نجار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں حضور کی آمد پر استقبال کے لیے حاضر ہو گئی اور ان ننی ننی آوازوں میں حضور کا استقبال ان الفاظ میں کر رہی ہیں اب سہ ابتا اب سہ سبتا ابو سہ اولا اب سہتا شم شم ستوں پوی مؤید مؤید مؤید یا یا یا یا ممجد ممجد یا ممجد یا امام القبل تیری اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تارا اللہ اللہ اللہ رس گزار اہلا رس گدا کار کیا میں پتوان کا نو یو آنے سے پہلے حضور کے آنے کے وقت حضور کے وشال فرمانے کے بعد اب تک تا قیامت حضور کی سنا ہوتی تھی ہوتی ہے ہوتی رہے گی ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں حضور کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت پیش کرتا رہا بے شمار شعرا گزرے عربی میں بھی فارسی میں بھی ہندی میں بھی اردو میں بنگالی میں پنجابی میں کتنی زبانوں میں کی بار بار عقیدت پیش کیا گیا یہ سب کیا ہے شاعر کہتا ہے اپنا لگا آیا تو توصیف کی تو میں تفصیل میں تشریف میں تفسیف میں تزمین میں ہر ہر ہر ہے زبان لبے دبے فاطمہ زارا وہ علی آپی دی مار مسری دہنے پور پیو جامی لبے رضا سب سر عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ رنگ رنگ میں جاؤ